ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کا میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس لیے جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ وہ رسا اس کے مالک ہوں وہ جو بھی ہوں اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کا ولی میں ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تین سو ننانوے